عمر بن حارث نے بکیر بن اشت سے انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے ابن سعادی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا آگے لئیس کی حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو نو